مرضی مودا بڑھ ہما اولا اس لیے تقدیر کے خلاف کسی کے لب پر ہر سے شکایت نہیں آنا چاہیے آپ غور کیجیے تو تقدیر کا عقیدہ ہندوؤں کے ورنوں کے عقیدے سے بھی زیادہ غیر منطقی ہے ورنوں کا عقیدہ خود ساختہ ہی صحیح لیکن اس کے لیے ایک منطقی دلیل تو دی جاتی ہے یعنی اس میں شوگر سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم جو اس پستی کی حالت میں پیدا کیے گئے ہو تو یہ ایشور کی دھاندلی نہیں تم نے کرم ہی ایسے کیے تھے جن کے نتیجے میں تمہیں اس قسم کا جہنم ملا لیکن تقدیر کے لیے اتنی سی دلیل بھی نہیں دی جاتی نہ دی جا سکتی ہے اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ خدا قابر مطلق ہے وہ جسے جس حالت میں چاہے رکھے امیری غریبی رز کی بس کو کشاد سستی اور بلندی سب اس کے اپنے ہاتھ میں ہے اس کے لیے معاذ اللہ نہ کوئی فائدہ مقرر ہے نہ قانون یہ یا اس کی مرضی پر محسوس ہے اس کے فیصلوں کے خلاف لب اٹھائی کرنا انسان کو جہنم رسید کر دیتا ہے یعنی اس میں انسانی سوچ اور فکر کے لیے بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دی جاتی یہ ہیں من مکڑی کے وہ جالے جن میں مذہبی پیشوائیت غریب انسانوں کو پھنسائے رکھتی ہے وہ یہ کرتے ہیں اور سرمایہ دار تب کا ان کے لیے جگیری مقرر کرتا اور جائیدادیں وقت کر دیتا ہے چنانچہ محنت کر کے نہ یہ کھاتے ہیں اور نہ ہی ان کے سرپرست جھوپڑیوں میں بسنے والا محنت کا اپنا خون پسینہ ایک کر کے ان سب کے محلات کی رنگینیوں کا سامان فراہم کرتا ہے انہیں کی محنت کی کمائی سے سرمایہ دار کے پاس فاضلہ دولت کے انبار لگ جاتے ہیں اور مذہب کا مقدس اجارہ دار آگے بڑھ کر یہ فتوا دیتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں جس قدر جی چاہے دولت اکٹھی کرتے اور جائیدادیں کھڑی کرتے جاؤ تمہیں ایسا کرنے کی کھلی چھٹی ہے وہ کہتا ہے اور یہاں ایک اقتباس میں دے رہا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جس طرح اسلام ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنا روپیہ اتنے مکان اتنا تجارتی کاروبار اتنے مویشی اتنی موٹریں اتنی کشتیاں اور اتنی فلاں چیز اور اتنی فلاں چیز رکھ سکتے ہو اسی طرح وہ ہم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنے ایکڑ زمین کے مالک ہو سکتے ہو پھر جس طرح وہ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم صرف اسی تجارت یا صنعت گزت یا دوسرے کاروبار کے مالک ہو سکتے ہو جسے تم براہ راست خود کرو اور جس طرح اس نے دنیا کے کسی معاملے میں ہم پر یہ قید نہیں لگائی کہ تم کسی ایسے کام پر حقوق ملکیت نہیں رکھ سکتے جس کو تم اجرت یا شرکت کے طریقے پر دوسروں کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہو اسی طرح وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ زمین کا مالک بس وہی ہو سکتا ہے جو اس میں خود کاشت کرے یہ فتویٰ ہے مولانا سید ابوالعلی مادودی مادوبی صاحب کی کتاب مسدائے ملکیت زمین وہ اس قسم کے فتووں سے بالا دس سب کو چھٹی دے دیتا ہے کہ دولت خدا کی دین ہے وہ جس قدر جی چاہے اسے جس قدر جی چاہے تم کے چلے جاؤ یہ دولت آسمان سے کولوں کی طرح برستی ہے جسے بچے ڈیڑیاں بھر بھر کر سمیٹ سکتے ہیں انہیں کون بتائے کہ دولت محنت سے پیدا ہوتی ہے اور وہ ایک روپیہ جسے مترفین کا طبقہ بلا محنت اپنی تجوری میں ڈالتا ہے مزدور کے سینکڑوں کترا کے خون کا گنجبت خوشردہ ہوتا ہے کیا یہ مقام حیرت نہیں کہ یہ لوگ جانوروں کے خون کو تو حرام سمجھتے ہیں لیکن انسانوں کے خون کو شیر مادر کی طرح حلال و تجر قرار دیتے ہیں تک میں نے عزیزان تقسیم آدم کے اس حصے سے بحث کی ہے جو ایک قوم کے اندر وجہ فساد آدمی بنتا ہے اب ہم قوم کی حدود سے آگے بڑھ کر بین الاقوامی سطح پر آ جاتے ہیں اس سطح پر اجمالی طور پر اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ جو کچھ بالا دست طبقہ زیر دس طبقہ کے ساتھ ایک معاشرہ کے اندر کرتا ہے وہی کچھ ایک بالا دست قوم زیر دس قوموں کے ساتھ کرتی ہے ہمارے زمانے میں بالا دست قومیں صنعت میں ترقی یافتہ ہوتی ہیں اس لیے انہیں ایک طرف ایسی قوموں کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں خام مال سپلائی کریں اور دوسری طرف ان منڈیوں کی جہاں ان کا تیار کردہ مال فروخت ہو اس مقصد کے لیے ان اقوام نے شروع میں ان پسماندہ اقوام پر اپنا سیاسی تسلط براہ راست قائم کیا اور ان کے گھروں میں پہنچ کر چھونیاں ڈال دیں یہ دور استعماریت یا کالونازیشن کا تھا اس زمانے میں انہوں نے ان پسماندہ اقوام کی عادات اس قدر بگاڑ دی کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں ان اقوام غالب کی تیار کردہ مصنوعات کی محتاج ہو گئی تہذیب کی فریب کارانہ زبان میں یوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کا معیار بھی بلند کر دیا دوسری طرف انہیں اس قدر اپاہج بنا دیا کہ وہ اب وہ کچھ بھی اپنے ہاں تیار نہ کر سکیں جو کچھ وہ اس سے پہلے اپنے ہاتھوں سے تیار کر لیا کرتی تھی ان قوموں کو اس حالت تک پہنچا کر وہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلی گئی اور متیاولی سیاست کی زبان میں کہا گیا کہ انہوں نے انہیں آزادی عطا کر دی ہے اور یہ ان اقوام ہی کے سر پر نہیں عالم انسانیت پر ان کا احسان عظیم ہے کیونکہ ان میں کوئی قوم برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ ان کی منڈیوں میں کوئی دوسری قوم دخیل ہو سکے اس لیے انہوں نے ان منڈیوں کے ارد گرد اپنے فوجی اڈے مستحکم کر لیے اور زیردست اقوام سے کہا کہ اس سے ان کی حفاظت مقصود ہے اس کے بعد ان اقوام غالب نے پسماندہ اقوام کو مزید مہذب بنانے کے لیے ان کے ہاں اپنی بڑی بڑی مشینیں نصب کر دی یہ مشینیں تو دی گئی قرض پر لیکن تعبیر کیا گیا اسے امداد سے ان مشینوں میں جو کچھ تیار ہوتا ہے ان کے کیمیائی اجزاء کیمیکل سب انہیں اقوام غالب کے ہاں سے منگانے پڑتے ہیں نیز اگر ان مشینوں کا ایک پیج بھی ٹوٹ جائے تو جب تک وہ ان کے سرچشمہ ملک سے نہ آئے مشین بیکار ہو کر رہ جاتی ہے اس پروگرام کی روح سے ان اقوام کو سمجھایا گیا کہ وہ صنعتی ترقی کر رہے ہیں پھر اقوام غالب نے بساط سیاست پر ایسے مہرے رکھے کہ یہ پست اقوام اپنی ہمسایا اقوام سے ہمیشہ خائف رہیں اور اپنی حفاظت اور مدافعت کے لیے اسلحہ کی محتاج یہ اسلحہ انہی اقوام غالب کے ہاں سے مل سکتا ہے یہ قومیں ان پسماندہ اقوام کو بلا لحاظی سمر کے ان میں سے کس کی ضرورت جائز ہے اس طرح اسلحہ فراہم کرتی ہیں کہ ان میں سے کبھی ایک کا تگڑا جھک جائے کبھی دوسرے کا اور اس طرح ان میں قوت کا عدم توازن جاری رہے اس طرح ان اقوام کی آمدنی کا بیشتر حصہ اصل کی خرید کی نظر ہو جاتا ہے اور انہیں روٹی تک کی مانگ کر کھانی پڑتی ہے اس طرح رفتہ رفتہ ان قوموں کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جاں بھی گروے غیر بدن بھی گروے غیر فساد آدمیت کے لیے یہی حربے کچھ کم نہ تھے کہ انسانوں میں دو مغائرت کی خرید کو وسیع سے وسیع تر کرنے کے لیے عقل انسانی کی دسیسہ کاری نے سکہ یعنی کرنسی کو بھی اپنا آلائے کار بنایا زمانہ قدیم میں زندگی کی مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بارٹر سسٹم تبادلہ اشیاء کا رواج تھا میرے پاس گندم ضرورت سے زائد ہے آپ کے پاس شکر میں نے آپ کو گندم دے دی اور اپنی ضرورت کے لیے شکر لے لی اس سے ایک تو ہر ایک کی ضروریات پوری ہوتی رہتی تھی اور دوسرے دولت کسی ایک جگہ جمع نہیں ہونے پاتی تھی فالتو جنس کا زیادہ ڈھیر جمع کر کے انسان کیا کرتا اور اسے کب تک محفوظ رکھ سکتا ہے جب آبادیاں وسیع ہوئیں تو انسان نے مبادلہ اشیاء کی سہولت کی غرض سے سکہ ایجاد کیا یہ بڑی مفید ایجاد تھی لیکن جس طرح انسان کی حوص پرستی نے دوسری مفید ایجادات کے غلط استعمال سے ان کی افادیت کو تباہی سے بدل دیا یہی کچھ سکے کے ساتھ ہوا اس کے جہاں تک افراد کا تعلق ہے دولت کا بے حد و حساب اقتناز شروع ہو گیا اور جہاں تک اقوام کا تعلق ہے غالب اقوام نے تبادلہ زر کے ایارانہ الٹ پھیر سے سکھوں کی قیمت میں کچھ اس طرح کے تفاوت رکھا کہ پسماندہ اقوام کا روپیہ وہاں پہنچ کر چارہ میں رہ جائے جہاں تک انسان اور انسان میں گود و مغایرت کا تعلق ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ آپ لندن کے بڑے بازار میں کھڑے ہوں اور ایک ہزار پاکستانی روپیہ آپ کی جیب میں ہو لیکن آپ وہاں سے ایک آنا کی روٹی خرید کر نہیں کھا سکتے وہ آپ بھی اجنبی ہیں آپ کی کرنسی بھی اجنبی ہے کچھ سمجھے آپ آپ انسانوں کی بھری بستی میں تنہا ہیں آپ خود اپنی جنس کے اندر کھڑے غیر ہیں بیگانہ ہیں اجنبی ہیں آپ اس زمین کے رہنے والے نہیں کسی آسمانی کرے سے ٹپک پڑے ہیں اور اس زمین کے رہنے والوں کی آپ کا کوئی رشتہ ناتا کوئی تعلق واسطہ کوئی رابطہ ضابطہ نہیں رنگ نسل وطن زبان کا فرق تو پہلے ہی تھا اب اس سکے نے اس فہرست میں ایک اور کا اضافہ کیا اور سخت اضافہ کس قدر صحیح نقشہ پھینکا تھا اس ابلیسی معاشرہ کا قرآن نے جب کہا تھا کہ اس میں انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ یتیم ضا مخرب وہ دوسرے انسانوں کے قریب ہونے کے باوجود اپنے آپ کو تنہا پائے گا یہ ہے عزیزہ نے من وہ مقام جس پر انسانیت کس وقت کھڑی ہے اس سے یہ کردہ عرض انسانوں کی بستی نہیں رہا ایک ایسا مذہب بن چکا ہے جس میں جذب انسان یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرا پڑا ہے اور وہی نو انسان جو کبھی ایک برادری تھی اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ پھر روزگار اخی ہے وہ ام ہی وہ ابھی ہے وہ صاحب ہی وہ بنی ہے بھائی بھائی سے الگ ہے بیٹا ماں باپ سے جدا ہے میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے بیگانہ ہے لیکن لمرے ان من ہوں جوما دن شان جگنی ہے ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں اس طرح گرفتار کہ ایک تو دوسرے کی خبر تک نہیں حوث نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نو انسان کو قیامت ہے کہ انسان نو انسان کا شکاری ہے قومیتوں کی اس تفریق سے پیدا شدہ نقصہ نقصی اور افراتفری سے انسان کی حالت کیا ہو چکی ہے اس کے متعلق ہم سے نہیں خود ان اقوام سے پوچھئے جو ابھی کل تک نیشنلزم کو خدا کی رحمت قرار دیا کرتی تھی سنیے کہ اب انہی اقوام کے مفترین اس افریت کے ہاتھوں کس قدر نانا ہے لندن یونیورسٹی کا پروفیسر ایلفریڈ سوگن اپنی کتاب دی کرائسس آف سولیزیشن میں لکھتا ہے کہ قومیت کا احساس قومیت پرستی کا احساس نفرت سے پیدا ہوتا ہے اور اور عداوت پر پرورش پاتا ہے ایک قوم کو اپنی ہستی کا احساس ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی دوسری قوم سے متصادم ہو پھر ان اقوام کا جذبہ عدالت و پہچان اپنی قومی وحدت کی تکمیل پر ہی ختم نہیں ہو جاتا یوں ہی کوئی قوم اپنے حق خود مختاری کو مستحکم کر دیتی ہے تو ان اقوام کو دبانا شروع کر دیتی ہے جو اپنے لیے حق سے خود مختاری مانتی ہوں عالم شخص اس کے متعلق لکھتا ہے کہ نیشنلزم ایک بت پرستانہ اور مشرقانہ مذہب کی شکل اختیار کر چکی ہے ایسا مذہب جو فساد اور تفریح انسانیت کے لیے ایسا طاقتور ہے کہ کوئی تو ہی پرست مذہب صدا اور وحدت انسانیت کے لیے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا نیشنلزم یا نسل پرستی کا جذبہ بالکل پاگلوں کا مسلک ہے اس نیشنلزم نے انسان اور انسان نے کس حد تک وہ غیرت پیدا کر رکھی ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس وقت امریکہ کا شمار دنیا کے خوشحال ترین ممالک میں ہوتا ہے پاسماندہ ممالک کے لیے اس کی امداد میں پھر یہ کوٹڈ ہے لفظ جس کی نقاب کشائی میں ابھی ابھی کر چکا ہوں ساری دنیا میں اس کے جذبہ ہمدردی نو انسان کی بھاگت آ رکھی ہے لیکن یہ اس امریکہ کی بات ہے جو اس خطۂ زمین کے شمال میں واقع ہوا ہے اسی امریکہ سے ایک قدم کے فاصلے پر جنوبی امریکہ ہے اس کی حالت کیا ہے اس کا اندازہ ان چند آداب و شمار سے لگایا جا سکتا ہے جنہیں فیلس گرین نے اپنی کتاب اے کرٹن آف اگنورینس میں پیش کیا ہے وہ کہتا ہے کہ لاطینی امریکہ کی بیس کروڑ آبادی کا دسواں حصہ بھی ایسا نہیں جسے پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہو Rio de Janeiro Buenos Aires اور میکسیکو جیسے چند شہروں کو چھوڑ کر باقی علاقہ کی حالت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے غلازت کے ڈھیروں پر پڑے ہوئے روٹی کے ٹکڑوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں اور ان کے ماں باپ بیس سینٹ روزانہ کی اجرت کا دن بھر محنت کو مشقت کرتے تھے خود اس ملک کے اندر طبقاتی تفریح کا یہ عالم ہے کہ ملک کی کل آمدنی کا آدھا حصہ دلی کی آبادی کے دسویں حصے کی تجوریوں میں چلا جاتا ہے اور نصف آمدنی باقی نبے فیصد آبادی کے حصے میں آتی ہے فلپائن کی یہ حالت ہے کہ وہاں کی آبادی کے قریب چھیاسی فیصد حصے کو بمشکل ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے اور وہاں کے بچوں کی بیس سے چالیس فیصد تعداد ایک سال کے اندر اندر مر جاتی ہے یہ ہے امریکہ کے ہمسایا ملک ممالک کی حالت جس کی کشادہ زرسی اور بنی نو انسان کے لیے جذبہ خیر سزالی کا ڈھنڈورا اس شد و مت سے پیتا جاتا ہے آپ نے دیکھا ویزا نے مانا کہ وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ تم نے اس طرح کے باہمی کو زندگی کو چھوڑا تو تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے اور تم میں وجب حائل ہو جائیں گی وہ کتنی بڑی حقیقت تھی اقبال کے الفاظ میں اس سے حالت یہ ہو گئی ہے کہ زیر گردوں آدم آدم را خورد ملتے بر ملتے دیگر چرد اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جہاں تک قوائے فطرت کی تقریب کا تعلق ہے دنیا جس مقام پر گزشتہ پچاس سال میں پہنچ گئی ہے اس سے پہلے کی چھ ہزار سال کی مجموعی ترقی اس کی گھر تک بھی نہیں پہنچ سکی تھی لیکن علم ہنر کی اس قدر سریا بوس رفت اور حدود فراموش وسط کے باوجود انسانوں کی اس عظیم بستی کی کیا حالت ہے جسے زمین کہا جاتا ہے اس کے متعلق مشہور علم النفس کے ماہر ڈاکٹر کا ایک فکرہ دوہرا دینا کافی ہوگا جو اس نے اپنی کتاب modern man in search of soul میں لکھا تھا modern man in search of soul اس میں اس نے لکھا تھا کہ آج کرائے ارض کی عظیم شاہراہوں پر ہر شہ ویران اداس اور فرسودہ نظر آتی ہے اور یہ بات اس نے انیس سو اکتیس میں کہی تھی اگر یونگ آج زندہ ہوتا تو ان شاہراہوں کی موجودہ ویرانیوں کو دیکھ کر نہ معلوم کیا کہتا وہی کچھ کہتا جو چند سال ادھر امریکہ کے دو صحافیوں نے اپنے ملک کی تمدنی اور معاشرے کی حالت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ ان کی کتاب کا ٹائٹل پکار پکار کر کہہ رہا ہے کتاب تھی اہل امریکہ کے متعلق اور اس کا ٹائٹل تھا the lonely crowd the lonely crowd برادران عزیز کیا انسانی معاشرے کی اس سے زیادہ عبرت انگیز تصویر کوئی اور بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ایسا ہجوم ہے جس میں ہر فرد اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے اور پھر انسان کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن اس جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے دکھائی نہیں دیتا اس کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ عشق مار عقل کو تازہ فرمانے نظر کرنا سکا اور ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افطار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا اور جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی سب تاریخ سہر کر نہ سکا اس وقت دنیا کا حساس طبقہ اپنی موجودہ حالت کی وجہ سے سخت مسترد و بے قرار ہے وہ ہزار جان سے چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ دنیا ایک اور دنیا میں بدل جائے اس دنیا کا نقشہ کس قسم کا اس کے ذہن میں یا یوں کہیے کہ ان کے خوابوں میں آتا ہے اس کے متعلق خود انہی کے الفاظ میں سنیے کیتھولک چرچ کا راندہ یا درگاہ اس وقت اور اسے تو راندہ یا درگاہ ہونا ہی چاہیے تھا ہیڈ گارڈن جس کی کتابوں کو کلیسا نے اس کی زندگی میں چھایا نہیں ہونے دیا تھا اس نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے تعمیر ارض بلڈنگ دی ارض وہ لکھتا ہے اب اقوام کا زمانہ گزر چکا ہے اگر ہم نے ہلاکت سے بچنا ہے تو کرنے کا کام صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ ہم اپنے قدیم تعصبات کو ختم کریں اور مختلف ملکوں اور خطوں کی حدود سے آگے بڑھ کر خود کرائے عرض کی تعمیر نو کا انتظام کرے انسان کو اس کی موجودہ پستی سے اچھال کر بلندیوں کی طرف لے جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے وحدت انسانیت کا راستہ اب شعور انسانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاندان وقل اور نسل کی تنگ ناؤں سے آگے بڑھ کر پوری نو انسان کو اپنے آگوش میں لے لے اور کیلیفورنیا یونیورسٹی کا پروفیسر ملر اپنی کتاب دی کمیونٹی آف مین میں لکھتا ہے کہ تہذیب کا فریضہ ہے کہ وہ پھر سے اس انسانی برادری کا احجا کرے جو انسانی زندگی کی ابتدا میں موجود تھی جس کا ذکر میں نے ابھی ابھی قرآن کے الفاظ میں کیا لیکن جو بعد میں عارضی طور پر خاندانوں قبیلوں اور نسلوں میں بٹ گئی تہذیب کہاں ہی اسے جا سکتا ہے جو انسانوں کو باہم دیگر جوڑے انسانی ارتقاء کا اگلا قدم ایک ایسے معاشرہ کی تشکیل ہونا چاہیے جو تمام نو انسان پر مشتمل ہو اور مشہور امریکی مفکر لیس نیمفور لکھتا ہے کہ تہذیب در حقیقت اس عمل تہم اور غیر مختم کا نام ہے جو ایک دنیا اور ایک انسانی برادری کی تشکیل کرے جولین ہسلے کہتا ہے کہ دنیا کی موجودہ مختلف حکومتوں کی جگہ ایک عالمگیر واحد حکومت کا قیام نو انسان کو تباہی سے بچا سکتا ہے اس عالمگیر واحد انسانیہ اور وحدت نظام حکومت کے تحت جو نئی دنیا وجود وجود میں آئے گی وہ کس قسم کی ہوگی اس کا نقشہ سویڈن کا ماہر معاشیات گنر نیڈر ان الفاظ میں کھینچتا ہے سنیے کہ ان کے اب خوابوں کی دنیا میں کس قسم خوابوں میں کس قسم کی دنیا کا نقشہ آ رہا ہے کہتا ہے کہ یہ وہ زمین ہوگی جس میں انسان ہر مقام پر خود اپنی مرضی کے مطابق اپنے لیے کام اور انداز زیست کا انتخاب کرے گا اور اس میں معاوضہ اس محنت کا ملے گا جس سے کچھ تخلیق ہو اور یہ معاوضہ نسل اور کلچر کی تمیز کے بغیر سب کے لیے یکساں ہوگا یہ وہ دنیا ہوگی جس میں سرمایہ اور محنت انسانی ضرورتوں کے مطابق ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر منتقل ہوتا رہے گا اس میں دنیا کے تمام ممالک اور تمام افراد کو ان کی صلاحیتوں کے نشو و نما کے لیے یکساں مواقع حاصل ہوں گے جب تک دنیا کی یہ حالت رہے گی جب تک دنیا کی یہ حالت رہے گی کہ اس کی نصف آبادی دولت مند اور باقی نصف مفلس ہے کوئی عالمگیر معاشی نظام وجود میں نہیں آ سکے گا جیسا کہ میں نے ابھی ابھی کہا ہے یہ صاحب سویڈن کے ماہر معاشیات ہیں اور سویڈن وہ ملک ہے جہاں کی فلاحی مملکت دنیا بھر میں سب سے آگے سمجھی جاتی ہے اس فلاحی مملکت کے ماہر معاشیات نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے بیانڈ دی ویلفیئر اسٹیٹ یعنی اس ماہر معاشیات کے نزدیک فلاحی مملکت بھی نو انسان کے اس بنیادی مسئلے کا حل نہیں اس کا حل اس سے بھی کہیں آگے جا کر ملے گا آگے چل کر یہ مصنف لکھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہ بلند مقاصد اسی صورت میں حاصل ہو سکیں گے جب ایک ایسی دنیا وجود میں آ جائے جس میں نہ کر رہے عرض کے نقشے پر کھینچی ہوئی ممالک کی لکیریں ہوں اور نہ ہی قوموں کے خود وضع کردہ حدود یہ وہ دنیا ہوگی جہاں انسان جہاں جی چاہے آزادانہ چلے پھرے رہے سہے اور ہر جگہ یکساں شرائط کر اپنے لیے حصول مسرت حاصل کر سکے سیاسی طور پر اس سے مراد تمام دنیا کی واحد حکومت ہوگی اور جمہوری طور پر یہ تمام انسانوں کے باہمی مشورے سے اپنا کاروبار سر انجام دے گی ہم اپنی روح کے مذہبی نشیمن میں کسی اسی قسم کی حسین دنیا کا تصور محسوس کرتے ہیں جس میں کامل ہم آہنگی اور یک جہتی ہو انسانی روح کے مذہبی نشیمن میں اس قسم کی حسین دنیا کا تصور تو اب عام طور پر کیا جانے لگا ہے لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ حسین خواب معصوف تعبیر کا طے کس طرح اختیار کرے جہاں تک عزیزہ مان مختلف مذاہب کا تعلق ہے اور میں پھر دوہرا دوں کہ مذاہب مذاہب سے مراد انسانوں کے خود ساختہ مذاہب ہوتے ہیں خدا کی طرف سے دیا ہوا دین نہیں ہوتا جہاں تک دنیا کے مختلف مذاہب کا دنیا کے مختلف مذاہب کا تعلق ہے دنیا ان سے مایوس ہو چکی ہے کس حد تک مایوس اس کے متعلق پروفیسر اور اپنی کتاب living religion and a world faith اس میں دکھتا ہے غور سے سننے کی بات ہے کہ مذاہب عالم کے متعلق اب کیا تنقید ہو رہی ہے وہ کہتا ہے یہ تمام مذاہب ٹوٹی پوٹی کشتیاں ہیں جنہیں حوالے سے زمانہ کی طوفانوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ساحل پر پھینک دیا ہے یہ سب اپنے اپنے تقدس کی چادروں میں لپتے ہوئے ہیں اطمینان خیش نے جو در حقیقت فریب نفس کا دوسرا نام ہے ان کے متبعین کی آنکھوں میں دھول جھونک دی ہے جس کی وجہ سے انہیں حقیقت نظر نہیں آ سکتی ان کے عقائد و نظریات کے زنگ نے ان کے افکار و عمل کے قبضوں کو اس قدر جام کر دیا ہے کہ ان میں اب حرکت کی صلاحیت ہی نہیں رہی یہ لوگ قدامت پرستوں کے کوڑوں کے تصور سے اس قدر ڈرے اور سہمے رہتے ہیں ان میں بہت کم ایسے ہیں جو سمجھ اور سوچ سے کام لینے کی ضرورت کر سکیں دنیا کا انسان ان مذاہب سے مایوس ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے دروازہ پھر مذہبی کا کھٹ کھٹاتا ہے وہ کہتا ہے کہ لارڈ مارلے کے الفاظ میں یہ حل ایسا مذہب پیش کرے گا جس کی دعوت تمام نو انسان کے لیے ہو سلسلے میں ایک موجود فخر قوم کا خیال ہے کہ زمانے کے تقاضے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ چند صدیوں میں ایک ایسے مذہب کی نمود ہوگی جو انسان کی ارتقائی منازل کا ساتھ دے سکے اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ عالمگیر ہوگا اور منتشر انسانیت کو ایک وحدت میں منسلک کر دے گا جو مشرق و مغرب کے تمام مظاہر کی تعلیم کا مہمن ہوگا جو مشرق اور مغرب کے تمام مذاہب کی تعلیم کا مہمن ہوگا حبیزان نے من اس کا جو نفس ہے اس کا ترجمہ قرآن کے الفاظ سے یہ ہے وہ اپنا بصیرت پر مبنی ایسا قابل عمل ضابطہ اخلاق دے گا جو علوم سائنس سے ہم آہنگ ہو وہ انسان کو اس قابل بنا دے گا کہ وہ خارجی کائنات اور خود خود اپنی ذات کے ساتھ ہم آہنگ رہ سکے کسی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ نو انسان کا مذہب بن سکے اور ممفوڈ کا خیال ہے یہ امریکی مصنف مفت کے سے میں نے ابھی ابھی کوٹ کیا ہے اس کا خیال ہے غور سے سنیا جی سان مان اس کا خیال ہے کہ اس قسم کا مذہب عیسا اور محمد جیسی شخصیتیں ہی دے سکتے وہ شخصیتیں کہ زمانے کا بحران ان کی تخلیقی نگاہ کو ایک عظیم انقلاب سے ہم آہنگ کر دے اور وہ اس قابل ہو کہ نو انسان کی صفوں میں ایک عالمگیر انقلاب برپا کر سکے عزیزہ نے مان آپ نے دیکھا کہ اصل حاضر کا خود گزیدہ انسان اپنے دکھوں کے مداوع کے لیے کس مقام پر پہنچا ہے اور اس کی نگاہ ہے تو اسے کس چشمہ زندگی کا سراغ دے رہی ہے نو انسان کی موجودہ مرد آخری زندگی کو حیات جاوید میں بدلنے والا انقلاب یقیناً عیسا اور محمد جیسی ہستیاں ہی برپا کر سکتی ہیں لیکن دنیا میں اس وقت نہ تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے انسان کو لامحال ان کے دیے ہوئے پیغام ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے ان کا لایا ہوا پیغام اس وقت اپنی اصلی شکل میں دنیا میں کہیں موجود نہیں اور جس پیغام کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس سے انسان پہلے ہی مایوس ہو چکا ہے اس کے متعلق مختلف مفکرین کے خیالات کو چھوڑیے مشہور مفکر پروفیسر وائٹ ہیڈ لکھتا ہے کہ انجیل میں جس قسم کا اخلاقی ضابطہ دیا گیا ہے اگر اسے موجودہ زمانے میں نافذ کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ فوری موت کے سوا کچھ نہیں ہوگا اس تجزیہ کے بعد ہمارے سامنے عزیزان مان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام رہ جاتا ہے اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر فن ہر فن اپنی اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جس وحدت انسانی